حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا اے اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو نجات عطا فرما اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قہد کی طرح کے الفاظ تک اور زائی کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی بعد کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تینتالیس